اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا اور پاک سے پاکی زطر اپنا وطن ہو جائے گا پھر کفر کا الہام کا سکا نہ چلنے پائے گا اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا گا پیغمبر اسلام کا پرچم یہاں لہرائے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اب زور چل سکتا نہیں ہر گز یہاں شیطان کا یہ ملک ہے اسلام کا یہ دیس ہے ایمان کا ایک مستقل اور دائمی قانون ہے قرآن کا یہ دائمی قانون ہے اعزاز پاکستان کا اپنے دیش کا ہرگز مٹنے پائے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب بدرو احد بھی ہے ہماری راہ میں خیبر بھی ہے ساتھ میں نصرت خدا کی سامنے داہر بھی ہے صدیق بھی فاروق بھی عثمان بھی ہے در بھی ہے ہم سر فروش اسلام کے اپنے لہو میں تر بھی ہے ٹکرائے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا یہ اہل دی کی نسل میں الحاد کیوں موجود ہے کیوں عصبیت کے زہر سے کام و دہن آلود ہے پھر آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے کودے گا جو اس آگ میں وہ کامرہ ہو جائے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب اسلام غالب آئے گا پھر غازیاں نے لہو سے باوضو ہونے کو ہے پھر کفر کی رسوائیاں بھی کو بکو ہونے کو ہے میں دیکھتا ہوں حق کو باطل روبرو ہونے کو ہے اور کربلا کی وادیاں پھر سرخرو ہونے کو ہے اب لشکر اسلام سے باطل کا دل تھر آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا انسان راجی سازشوں میں کفر کا پرچار ہے معلوم ہونا چاہیے مومن کھلی تلوار ہے ہر ہاتھ اب ہتھیار ہے ہر سانس میں للکار ہے پھر ہر جوا اسلام پر مرنے کو بھی تیار ہے یہ جوش میں جب آئیں گے اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اے خال کے و سما تیرا ہی انعام ہے ہر نعرہ تکبیر میں ایک آتشی پیغام ہے ہاتھوں میں پھر پرچم اسلام ہے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام ہے اس نام کی حرمت پہ اپنا ہر جمع کٹ جائے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا کس گم رہی میں مبتلا اس دور کا انسان ہے سب مشکلوں کا حل ہمارا دین ہے ایمان ہے اس بار رسول اللہ کا اللہ کا قرآن ہے نظمی ہماری زندگی کا بھی یہی عنوان ہے یہ دل اسی عنوان دین آخر پائے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام اسلام غالب آئے گا اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا اور پاک سے پاکی زطر اپنا وطن ہو جائے گا پھر کفر کا الہاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا منہ کی کھائے گا پیغمبر اسلام کا پرچم یہاں لہرائے گا اس اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا